زہری نے بیان کیا ان سے عیسیٰ بن طلحہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسویں تاریخ کو منا میں خطبہ دے رہے تھے تو وہ وہاں موجود تھے ایک شخص نے اس وقت کھڑے ہو کر پوچھا میں اس خیال میں تھا کہ فلاں کام فلاں سے پہلے ہے پھر دوسرا کھڑا ہوا اور کہا کہ میرا خیال تھا کہ فلاں کام فلاں سے پہلے ہے چنانچہ میں نے قربانی سے پہلے سر مڈا لیا رمی جمار سے پہلے قربانی کر لی اور مجھے اس میں شک ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کر لو ان سب میں کوئی حرج نہیں اسی طرح کے دوسرے سوالات بھی آپ سے کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے جواب میں یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اب کر لو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو سینتیس